عبداللہ بن دینار نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب حجر کے متعلق فرمایا ان عذاب دیے گئے لوگوں کے ہاں یعنی ان کے گھروں میں داخل نہ ہونا مگر اس صورت میں کہ تم اللہ کے غضب کے ڈر سے رو رہے ہو اگر تم رو نہیں رہے تو ان کے ہاں داخل نہ ہونا ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار سو چونسٹھ